علیہ وسلم محترم دوستو اس مقام پر یہ پچیسویں کانفرنس ہے ایسے ہی پولیس میں اس مقام پہ یہ پچیسویں سالانہ کانفرنس ہے سب سے پہلی کانفرنس جو رکھی گئی اس کے اشتہار چھپے دعوت نامے تقسیم ہوئے علماء کرام تشریف لائے سامعین بھی جس طرح آپ تشریف لائے ہیں اس طرح وہ بھی پورے ملک سے یہاں تشریف لائے لیکن کانفرنس منعقد ہو نہ سکی وہ پہلی کانفرنس تھی اور ہمارے پنجاب کی حکومت وفاقی حکومت اس نے ہمیں اجازت نہ دی اور جلسے سے منعقد کرنے نہ دیا طے ہوا کہ اگلے سال کر لیں طے ہوا کہ اگلے سال کر لیں اور اگلے سال کا لفظ کہتے ہی مجھے خیال آیا کہ مشرقین مکہ نے بھی حضرات صحابہ کرام کی پندرہ سو کی جماعت کے ساتھ جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا اس سال واپس جائیں اگلے سال آ سکتے ہیں یہ تو شروع سے ہوتا رہا حضور علیہ السلام نے بھی صلح کر لی تھی <laughs> کہ چلیے اس سال ہم واپس جاتے ہیں اور اگلے سال ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے بزرگوں نے بھی یہ قبول کر لیا کہ اس سال کانفرنس نہیں کرتے اس سال نہ کرنے کے ذمن میں اگلے سال کی منظوری ایک سال پہلے ہو رہی ہے ایک سال پہلے منظوری ہو رہی ہے اس اتنے سے واقعے سے آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے تحفظ کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے اور جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اور ایک گروہ اس کی تبلیغ کرتا ہے تو ہمارے ہمارے حکمران انہیں ہونا تو ہمارے ساتھ ہی چاہیے تھا تھوڑی تھوڑی ان کی خواہشیں دنیا کی تھیں تو ہم نے مان لیا اور اس کے بعد اگلے سال کانفرنس کی اور اب یہ پچیس کی پچیسویں کانفرنس ہے یہ جو اجتماع ہے یہ بہت ہی بہت ہی مبارک اجتماع ہے بہت ہی مبارک اجتماع ہے اور اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جتنے اجتماع جتنے اجتماع ہوتے ہیں بعض اجتماع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی باتیں کرتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں اپنے دماغوں کو صاف کرتے ہیں اعمال کی محنت کی بات کرتے ہیں یہ اجتماع ایسا ہے کہ یہ ایک فتنے کی سرکوبی کے لیے منعقد ہوتا ہے ایک فتنہ ہے بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے اور بڑا سنگین فتنہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے بہت بڑا ابتلا پڑا ابتلا یہ کہ اپنے بھی ان کے ساتھ پرائے بھی ان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے بھی ان کے ساتھ اور کفار بھی ان کے ساتھ کفار کے منصوبے کی ان کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ کا منصب ختم نبوت اور اس کی حفاظت اور اس کے خلاف جو لٹریچر چھپتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے کیسے آیا ہے یہ ساری لٹریچر کے ہوتے ہوئے اس کی تبلیغ کے ہوتے ہوئے اس کے رسائل کے ہوتے ہوئے کہ ادھر آزادی ہے ادھر پابندی ہے تو یہ یہ اجتماع اس میں پورے پاکستان کے تمام چاروں صوبوں سے بڑے بڑے شہروں سے ضلعوں سے تحصیلوں سے قصبات سے جو سال بھر نوجوان اور مسلمان اور علماء مرزائیت کے فتنے سے دین کو بچانے کی محنت کرتے ہیں وہ ایک اس اجتماع میں پورے ملک سے اکٹھے ہوتے ہیں پورے ملک سے اکٹھے ہوتے ہیں سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہیں اپنے کاروباروں کو پیچھے کرتے ہیں اور وہ عشق و محبت کے جذبے سے وہ یہاں آتے ہیں پھر مجلس تحفظ ختم نبوت ہے کہ پھر وہ ہر اسلام کے اندر رہنے والا اسلام کے اندر رہنے والا اور مرزائیت کے فتنے میں پورے ملک میں ساتھ چلنے والے جتنے گروہ اور طبقات ہیں سب کو دعوت دے کر یہاں اکٹھے کرتے ہیں پھر سب کو ایک ترتیب سے بولنے کا موقع دیتے ہیں تو چن چن کر افراد یہاں جو آتے ہیں ایک ایک کا آنا اللہ تعالی کی نظروں میں ہے پھر وہ یہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی سال کی جدوجہد کے تذکرے سنتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور یہ کہ بطور مہمان کے آپ لوگ آتے ہیں اور جب تک گیٹ کے اندر داخل نہ ہو آپ مہمان ہیں اور جب اندر داخل ہو جائیں تو ہر ایک دوسرے کا میزبان ہے دوسرے کی تقریم کرتا ہے اس کو بٹھاتا ہے اس کی عزت کرتا ہے تو یہ اجتماع یہ اجتماع منفرد ہے منفرد اجتماع ہے اور اس ایسے اجتماعات کے متعلق سن اٹھارہ سو سینتیس اٹھتیس سینتیس اٹھتیس کے زمانے میں دو واقعات ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ایک تو حضرت ایک پہلا واقعہ یہ ہے اور اس نشست میں میرے والد بزرگ بار بھی تھے اور وہ سال تھا ان کے دورہ حدیث سے کی تکمیل کا تعلق دیوبند میں تو دو باتیں انہوں نے بیان کی میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں ایک بات بیان کر کے وہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاذ علامہ انور شاہ کاشمیری کی گفتگو اور الفاظ سنتے رہے سنتے رہے الفاظ ان کے لیکن وہ بات ہمارے دل و دماغ میں سرایت کر رہی ہو اور پھر ہم اس کو ادا کریں حاضرین اس قابل نہیں تھے اور شاہ صاحب کا مضمون تھا کہ یہ عالم دنیا حق اور باطل کا مکس عالم ہے اس دنیا میں حق بھی ہے اس دنیا میں باطل بھی ہے اس دنیا میں ایمانیات بھی ہیں اس دنیا میں کفریات بھی ہیں اس دنیا میں حق پرست بھی ہیں اس دنیا میں باطل پرست بھی ہیں اور جب سے یہ عالم اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے کہ دونوں کو اکٹھے چلا رہے ہیں کبھی حق غالب ہوتا ہے کبھی باطل غالب ہوتا ہے کبھی باطل کی کوئی قسم ظاہر ہوتی ہے مقابلے میں حق والے بھی اسی طرح سے پیدا کیے جاتے ہیں تو یہ بات بیان کر کے فرماتے تھے کہ اس وقت سنگین ترین فتنہ اسلام کے لیے مرزائیت کا فتنہ ہے اور اس کے لیے ایک جماعت چاہیے تو جتنا سنگین فتنہ ہے اس کے مقابلے کی جماعت اللہ کو اتنی ہی مقبول ہوگی اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تعالی نے کوئی ہستی نہیں بھیجی اور دین اسلام سے عمدہ کوئی دین نہیں بھیجا تو جس جماعت نے کفر کو مٹانے کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا جس طرح وہ اس امت میں پوری امتوں سے افضل جماعت ہے یہ فتنہ اسلام میں اتنا سنگین ہے کہ جو جماعت اس کے مقابلے میں آ کر کام کرے گی قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی اور اس پر فرمانے لگے کہ میرے حاضرین اور غائب میرے شاگرد میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسلام کا تحفظ اسلام کا تحفظ اس تحفظ کو عقیدہ ختم نبوت کے اندر سمجھیں اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ میرے تمام شگردوں پر سب سے زیادہ اور کاموں کے مقابلے میں ضروری سمجھیں اس کو تو آج تک یہ جو جوش اور ولولے کا جذبات پیدا کیے گئے ہیں اس کے پیچھے علامہ انور شاہ کے دعائیں بھی تھیں اور ان کی تلقین بھی تھی اور ان کی وسیعت بھی تھی پھر ایک وقت آیا کہ بہاول پور میں بہاول پور میں ایک کیس آیا مسلمان بچی اور لڑکا کافر یہ کیس آیا اس کی جب سماعت شروع ہوئی تو ایک خط لے کے ایک بہت بڑے بہابل پور کے عالم دین گئے کہ دلائل چاہیے پہلا موقع ہے کہ عدالت کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس کے دلائل کیا ہے اور اس پر اعتراضات ہوں گے اور تابیلیں ہوں گی اور گمراہی کے دلائل ہوں گے تو آ دالوم دیوبند ہماری مدد کرے تو حضرت شاہ صاحب حج کے ارادے سے دالم دیوبند سے گھر سے سفر کر چکے تھے تو کاشی دالوم دیوبند پہنچا وہاں سے سفر کر کے ان کے تعاقب میں پیچھے گیا اور خط پیش کیا تو خط پڑھ لیا خط پڑھ کے اس طرح کیا پھر اس طرح دیکھا ایک دفعہ اور دیکھا اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ میرا حج کا ارادہ ختم ختم تم حج پہ جاؤ میں بہاول پور جاؤں اب جب حج کا وفد اس وقت تیار ہوتا تھا تو چھ ماہ میں حج ہوتا تھا اور بحری جہاز کوئلے کے ہوتے تھے لکڑوں کے ہوتے تھے اور تیس تیس دن پینتیس دن سمندر میں لگتے تھے آگے خچروں اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا آج والی بسیں تو نہیں ہوتی تھی تو چھ ماہ میں واپسی چھ ماہ تیاری ہوئی تو اب تو اب وہ بڑے حیران کہ آپ کے بغیر ہم حج کیسے کریں تو اس پر انہوں نے ایک بات فرمائی فرمانے لگے کہ میں نے دو تین سیکنڈ میں دو تین سیکنڈ میں اپنے زندگی کے اعمال کا جائزہ لیا اس پر میں نے نظر ڈالی کہ انور شاہ بلوغت کے بعد تو نے کون کون سے نیک کام کیے ہیں جو آخرت میں کام آئے علم دین پڑھا اس پر غور کیا حدیث پڑھی اس پر غور کیا کچھ کتابیں لکھی اس پر غور کیا اور میں پڑھاتا رہا اس پر غور کیا تو کسی عمل پر میری نظر نہیں گئی کہ یہ عمل اللہ کے ہاں بخش کا سبب بن سکتا ہے تو ہر عمل مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کی منشا قبول کر لیں یا نہ قبول کریں تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ کی صفت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بہاول پور کا سفر کر لوں اور اس حمایت کے صدقے یہ جو میں حمایت کروں تو اس طرح میرا دھیان گیا کہ اس عمل کو یقیناً اللہ قبول کر لیں گے اور اس عمل پہ حضور علیہ السلام یقیناً مجھ سے راضی ہوں گے تو اس کے صدقے قیامت کے دن بخشا جاؤں گا اور فرمانے لگے انہوں نے پھر کہا انہوں نے پھر کہا کہ چلیے آپ ذرا چلے جائیں اس طرح کر لیں تو علامہ انور شاہ فرمانے لگے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ بہاول پور میں حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی ذات اور من سب زیر بحث ہو اور میں حج کر لوں اور جب میں مدینہ منورہ پہنچوں تو آپ یہ فرما دیں کہ یہاں کیا لینے آیا ہے یہاں آنا ہندوستان سے وہاں جانا میری غرض ہے حج کو چھوڑ کر بہابل پور جانا حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف داری یہ مقصد ہے تو اس جماعت کا جو ڈھانچہ ہے وہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے طلباء اور شاگردوں کے ذریعے تیار کیا اور اس کا ایک دور تقسیم سے پہلے ہے ہم پر انگریز حکمران تھے انگریزی تھے نا حکمران آپ ہاں، بہت اچھے ہیں آپ نے وہ دیکھا نہیں جی اور یہ ہے کہ جو دور دیکھا ہے اس سے خطرناک دیکھا خطرناک دیکھا ہے وہ اجازت دے کے کینسل نہیں کرتے تھے یہ اجازت ہی نہیں دیتے سرے سے آپ نے وہ دور نہیں دیکھا جو ہمارے بزرگوں نے کس طرح کام کیا آپ یقین کر لیں کہ جس جیسا اس وقت قتل عام ہے علماء کرام کا ابھی میں ایک ساتھی کو صبح کہا کہ مفتی جمیل خان پان لگا رہے ہوں گے اور مولانا محمد یوسف صاحب پان استعمال کر رہے ہوں گے بہت مشکلات میں بہت مشکلات میں بہت مشکلات میں قادیانیت کی تبلیغ کو اور ان کے دجل و فریب کو روکا گیا ہے یہاں اور اتنے مجاہد اتنے غازی اتنے بہادر اور حق کی حمایت میں حق کی حمایت میں ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کر گئے کو اس دور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہمارے ایک بزرگ تھے قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی رحمت اللہ علیہ ان کو ایک خاص ذوق اللہ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ ملاقات کرنا بات چیت کرنا اور اپنی بات کو منوا کے اٹھنا ہاں جی تو انہوں نے لیاقت علی خان سے ملاقات کی لیاقت علی خان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے مرزا غلام احمد دجال کے دو اور تین حوالے رکھے قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں جتنے آدمیوں سے ملاقات کی ایسے مسلوں کے سلسلے میں جتنا لیاقت علی خان رویا ہے اس سے زیادہ مرزائیت کے حوالے سن کر کوئی مسلمان افسر اتنا نہیں رویا اتنا نہیں رویا لیاقت علی خان اتنا رویا کہ خود مجھے بھی رلا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اب یہ میرا کام ہے میرا کام ہے لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے سمجھ گئے ساری سٹوری کو لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے تھے اور لیاقت علی خان کے قاتل قادیانی تھے لیاقت علی خان کے قاتل قادیانی تھے اور وہ جیسے ضیاء الحق کا جہاز کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا اس کی بھی مثل کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی تو ملک کا وزیر اعظم جن حالات میں جس جماعت کے سینئر آدمی سے ملاقات پہ لیاقت علی خاں قتل کر دیے جائیں اس جماعت نے اس خطے میں مرزائیت کے خلاف کیسے کن مشکلات میں کام کیا اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعے سے لگا لیں ہمارے ہاں ایوب خان اقتدار پر آئے ایوب خان نے ایوب خان نے کہ اردا گرد قادیانی جمع ہو گئے تھے بہت بہت جمع ہو گئے تھے بہت جمع ہو گئے تھے تو ایک لیٹر جاری ہوا مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں کے نام سرکاری صوبائی گورنمنٹ نے بھیجا کہ کسی جلسے میں کسی جلسے میں مرزا غلام احمد کا نام نہ لیا جائے کسی جلسے میں مرزائیت کا لفظ نہ بولا جائے کسی جلسے میں مرزائیوں کو کافر نہ کہا جائے اور کہنا کیا ہے جی؟ کہنا کیا ہے مرز غلام محمد کو کافر کہنا این اسلام ہے اس کو دجال کہنا این اسلام ہے اگر اس کو دجال نہیں کہتے تو اسلام کس چیز کا نام ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ کہ حکومت کا کو مسلمان سمجھتی ہے یہ دور بھی گزرا اور ہمارے علماء نے اس دور میں بھی کام کیا ایک دور ایسا آیا کہ قادیانیوں کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی انہوں نے رابل پنڈی میں جلسہ کیا اور وہ جلسہ ان کا ہوا جلسہ ہو گیا انہوں نے کراچی میں جلسہ رکھا تو حضرت مولانا لال حسین رحمت اللہ علیہ اس وقت حضرت کراچی ہوتے تھے تو جلسہ رکھا گیا اخبارات کم چھپتے تھے ملتان اور ادھر ادھر پتہ نہ چلا اس وقت پتہ چلا جب ان کے سٹیج پر ان کے پنڈال پر قبضہ کر کے حضرت مولانا لال حسین رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ تقریر کی تاجدار ختم نبوت مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر تمام قادیانی پنڈال سے نکال دیے گئے تمام قادیانی اور رہے سہے یرک کے سٹے سے بھاگ گئے اور مسلمان جو اکٹھے ہوئے تھے وہ اس پنڈال میں داخل ہوئے اس سٹیج پر چڑھے اور عقیدہ ختم نبوت پر وہاں تقریریں ہوئیں اور حضرت مولانا لال حسین نے رحمت اللہ علیہ نے اس کی قیادت کی مرزائیوں نے ایک جلسہ ایک جلسہ باون یا اکاون میں انہوں نے ملتان کے لاگ خاں باغ میں رکھا لاگ خاں باغ میں رکھا وہ میں نے ان کے چھوٹی عمر تھی وہ میں نے ان کے شام یعنی لگتے دیکھے پورے شہر میں ہر شخص پریشان تھا کہ مرز غلام احمد کے ماننے والے یہاں جلسہ کریں اور جلسے کا نام تحفظ اشاعت اسلام رکھیں اور عقیدہ ختم نبوت والوں کو یہ کہیں کہ یہ اسلام کو برباد کرنے والے ہیں ہم مرز غلام احمد کی نبوت سے اس کا تحفظ کرنے والے ہیں یہ اشتہار چھاپے گئے اور اس کا نظم ہوا یہ یہاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں رہتے تھے اس میں مجلس کا دفتر بھی تھا بس پھر شہر کی کوئی گلی اور سڑک ایسی نہیں تھی کہ جس پر مسلمانوں کا جم غفیر نہ ہو وہ جلسہ اس طرح نہ ہو سکا اور ٹینٹ والوں کو ٹینٹ نہ ملے کنات والوں کو کنات نہ ملی امپلی فیر والوں کو امپلی فیر نہ ملا اس المناک حالات سے گزر کر نبوت تاج و تخت ختم نبوت میرے محترم دوستو مسئلے تو آپ جانتے ہی ہیں سارے حضرت شاہ صاحب میں پھر وہیں آ جاؤں گا ایک بات سنا دوں گا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس دو تین دو تین ایسے نوجوان بیٹھے تھے کہ جنہوں نے یہ جو ترپن کی تحریک تھی اس میں انہیں پولیس نے بہت مارا تھا تو وہ پاس بیٹھے تھے مجھے یہ بات غلام ربی نے سنائی اور یہ اولاد کے قابل نہیں رہا تھا اتنی اس کو ضربات ماری اس ایک سے سمجھ لیں کہ بقایا نے کتنی مار کھائی اس اس ایک واقعے سے سمجھ لیں اور یہ سنگ دلی اس خطے کے کے اندر ہوئی اور کس لیے ہوئی کہ تم ختم نبوت کا نام لیتے ہو حضور علیہ السلام کی نبوت کا نام لیتے ہو اور آپ کے مقابلے میں جو آدمی غستاخانہ کلام لکھے اس کو جھوٹا کہتے ہو شاہ صاحب نے اس کی صحت کی دعا کی تھی بائیس سال بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا تھا مستجاب الدعوات اتنے تھے لیکن حق والے جتنے مستجاب الدعوات موجود ہوں ان کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی ذات دیکھ لیں آزمائش دیکھ لیں مکے کے ایمان لانے والوں کو دیکھیں اور آزمائش دیکھیں اب بلال کو ایک آدمی مار رہا ہے کچھ سال کے بعد حضور علیہ السلام بلال کو آسمانوں پہ دیکھتے ہیں یہاں بلال مار کھاتا ہے کافر اس کو پیٹ رہا ہے اس کافر کی پٹائی اس کو اللہ کا قرب حاصل کر رہی ہے کافر کا ڈنڈا ہے کافر کا پتھر ہے بلال کا جسم ہے جسم یہاں پٹ رہا ہے درجات وہاں بلند ہو رہے ہیں یہ اس تحریک میں کام کرنے والے ان کو اس درجے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا غلام نبی کو دیکھ کر شاہ جی کہنے لگے غلام نبی وہ تو مجھے بہت بڑا بلی سمجھتا ہے ایسے انہیں خوشتبا بہت ہے کہ تو جو ادھر دیکھ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے بہت بڑا سمجھتا ہے وہ آپ دیدہ ہو کے کہنے لگا کہ اس میں کیا شک ہے اس میں کیا شک ہے اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ شاہ جی ولی ہی ولی ہی نہیں سمجھتا ہوں بزرگ ہی نہیں سمجھتا ہوں جنت کا حصول آپ کے سبب سے سمجھتا ہوں اللہ کی بخشش اور جنت کا حصول آپ کے سبب سمجھتا ہوں اس کی عقیدت دیکھیں شاہ صاحب ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے فرمانے لگے فرمانے لگے دعا کر دیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت جب میں پیش ہوں تو مجھے میرے لیے جنت کے داخلے کا فرما دے تو میں تمہیں ساتھ لیے بغیر جنت کے دروازے کو دیکھوں تک نہیں تمہیں بغیر اور تم میں سے مراد وہ تھے جنہوں نے ترپن میں یا اس سے پہلے اور یا اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ماریں کھائی تھیں جیلوں میں گئے تھے جلسوں میں آئے تھے جلوسوں میں آئے تھے اور نعرے لگائے تھے ختم نبوت کے اور قادیانیت مرد آباد کے اور قادیانیت کے کفر کے لیے محنت کی تھی نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مرزائیت مرزائیت اسلام میرے محترم دوستو یہ جو آج کل کے ہمارے کو چائے کا نظم کو کھانے کا نظم یہ ہر سال تھوڑا سا تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ساتھیوں کو کیا کیا سہولتیں ملنی چاہیے لیکن آپ یقین کریں یقین کریں کہ یہاں جو آتا ہے نا جی بس وہ ایک نشے سے آتا ہے ہاں جی نشے سے آتا ہے تو آنے والا تو ایک بھی اس مجمے میں نہیں ہوگا جو خیال کرتا ہو کہ تکلیف ہوئی ہے آئندہ سال نہیں آنا ایک نشے سے آتا ہے اور یہ نشہ حضور علیہ السلام کی ذات سے قلبی تعلق کی وجہ سے اور جو اس امت کو حاصل ہے اور یہ جماعت اب چاروں طرف سے اس جماعت کے بر اور بال اور بر اور بازو کاٹے جا رہے ہیں کیا کاٹ لیں گے اس کو کاٹ لیں گے اللہ نے اس دین کو رکھنا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کو رکھنا ہے حضور علیہ السلام کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کی توقیر اس کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے کتنے فرشتے اترتے ہیں حضور علیہ السلام کے روزے پہ کتنے اترتے ہیں صبح کو اور شام کو یہ پھر دوبارہ آنے لگ گئے ہیں اللہ اکبر قیامت آ جائے گی قیامت آ جائے گی ابھی فرشتوں کی حاضری مکمل نہیں ہوئی ہوگی باقی ہوں گے اور کتنی جو آدمی اس دنیا میں اس دنیا میں جہاد کے عنوان سے جتنی محنت اور کوشش پائی جاتی ہے جو محنت اور کوشش جتنی حضور علیہ السلام کی ذات کے واسطے اور قرب سے ہو رہی ہے اس کو اتنی وہ جد و جہد اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اس دنیا میں جتنی بد آمالیے ہیں سب سے بڑا مجرم سب سے بڑی بد عملی سب سے بڑا گناہ حضور علیہ السلام کی ذات سے الجھنا اور آپ کی توہین کرنا ہے اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کفار کی بدبختی کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے الجھنے لگ گئے ہیں اور ایک جماعت آپ کی ذات کے تحفظ کے لیے لگ گئی ہے اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے آپ دوستوں کی اور جو ہمارے ساتھی آنے والے ہیں اور جو نہیں آ سکیں گے اور اپنے شہروں میں اپنی بستیوں میں اپنی مساجد میں اپنے محلوں میں وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں مرزائیت کے کفر کی بات کرتے ہیں جماعت کا لٹریچر لیتے ہیں اور وہ ہر وقت تازہ دم رہتے ہیں اللہ تعالی اس محنت کو قبول فرمائے اب آپ کو ایک دو باتیں اور سناتا سناتا ہوں پھر بس کرتا ہوں یہ جو دور ہے یہ جو دور ہے نا جی یہ فتنوں کا دور ہے ایک تو میں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے خلاف راشدین کی ذات کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے اور آئمہ اربا کے کی شخصیات کے حوالے سے دین کی جو باتیں نقل ہوں چاروں اماموں میں سے کسی امام کی طرف منسوب ہوں اور یہ نسبت صحیح ہو تابعین اور تبا تابعین کی طرف منصوب ہو اور یہ نسبت صحیح ہو آئمہ تابعین تبا تعمیر میں سے ہیں صحابہ کرام کی طرف منصوب ہو خلفائے راشدین کی طرف منصوب ہو اور اس سے بالا تر حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف منصوب ہو کہ آپ نے یہ فرمایا آپ نے یہ کیا آپ کے سامنے یہ کام ہوا آپ نے یہ کام ہونے دیا ان تمام امور کی نسبتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اس پر ایمان لے آؤ اس کو اپنی عقل سے پرکھو نہیں یہ دین ہے اور اس زمانے کی سب سے بڑی بے دینی یہ ہے کہ ایک بات سامنے آئے کہ حضرت عمر نے یہ بات کیوں فرمائی ہے ہم اپنی عقل سے پرکھے اس وقت حضور علیہ السلام کی فرمائی ہوئی باتیں بہت ساری ایسی ہیں کہ اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام سفارش فرمائیں گے فرمائیں گے قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے ہماری بخشش کی درخواست کریں گے اللہ سے کریں گے میرے والد صاحب بیمار تھے تو میں آج نام بتاتا ہوں پہلے کبھی نہیں بتایا چلو آج بتاتا ہوں <laughs> وہ آدمی زندہ ہیں اس وقت سید ہیں اور زندہ ہیں ٹھہر جائیں زندہ ہیں تو انہوں نے کمرے میں آ کے میرے والد صاحب کے پاؤں کو ہاتھ لگایا انہوں نے پاؤں کھینچ لیے وہ آپ دیدہ ہوئے اور ہاتھ آگے بڑھایا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اب اب میرے زندگی کے تو چند لمحات ہی باقی ہیں تو آپ آپ دیدہ ہوئے ہیں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی سادات کے کسی فرد سے خدمت نہیں کروائی سید دادے سے میں نے خدمت نہیں کروائی اور اگر کسی مدرسے میں کوئی خادم مجھے ملا کھانا لانے والا لوٹا بھرنے والا تو میں سب سے پہلے پوچھ لیتا تھا کہ کس برادری کا ہے کس قوم کا ہے مجھے برادری سے کیا غرض میرے لیے سارے مسلمان برادری ہیں آدم کی اولاد ہیں یہ میں اس بات سے پوچھتا تھا کہ کہیں یہ سید زیادہ نہ ہو پھر ان سے فرمانے لگے کہ جب تمام ذرائع بخشش کے ختم ہو جائیں گے تو ایک ذریعہ باقی رہے گا وہ حضور علیہ السلام کی سفارش ہوگی تو جس خاندان کے جد امجد کو میں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھوں اور ان پر ایمان رکھتا ہوں تو ان کے خاندان کے فرض سے خدمت کیسے کروا لوں شاہ جی آپ کرسی پر بیٹھے اس وقت ایک فتنہ ہے جو حضور علیہ السلام کے منصب سفارش کا منکر ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو بخشنا ہے اپنی رحمت سے اس کا بھی منکر ہے اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے اس پر وہ دلائل دیتا ہے اور یہ جتنے دلائل ہیں یہ اس پاکستان میں منکرین حدیث نے سر سید نے یہ لیے ہیں ان سے قادیانیوں سے لیے اور تمام عقلی باتیں اب اللہ تعالیٰ بھی بخش نہیں سکتے کہ عدل کے خلاف ہے حضور علیہ اسلام سفارش کر دے تو عدل کے خلاف ہے اب اسی زمن میں حیات عیسیٰ کا انکار ہے اسی میں دجال کا انکار ہے اس پر کتابیں ہیں کہ دجال نہیں آئے گا جی تو بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ آپ فریض سنے تو حیران رہ جائیں اور ہم جب مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں اعمال کرتے ہیں اور پھر موت کا جب خیال آتا ہے تو کوئی عمل دماغ میں نہیں آتا ایک ہی چیز آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے میری بخشش ہو جائے حضور علیہ السلام کے میرے صدقے بخشش ہو جائے تو آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ کو فسٹ نمبر رکھیں گے حضور علیہ السلام انشاءاللہ تو مرزائی فتنے کے خلاف کام کرنے والے کیسا ہی اچھا وقت ہوگا کہ سدھی کے ابور کہہ لو ٹھنڈا پانی پیو اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر بنایا ہے کسی امت کے لیے حوض کوثر نہیں ہے حوض کوثر ایک مشروب ہے وہ میدان محشر میں ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا اور اس حوض کوثر پہ پانی پلانے والے اس امت کے سلحا اور اتقیا ہوں گے سلحا جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا وہ حوض کوثر پہ آپ خورا بھر کے پلائے گا امام ابو حنیفہ میں یہیں پھر آ جاؤں گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کو خام میں دیکھا خام میں دیکھا خیر خام میں دیکھا آگے مجھے اور خواب آ گیا استاد کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دائیں رخسارے سے ایک آدمی نے رخسارا لگا رکھا یہ میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ کون ہے وہ پہلے بیٹھے تھے تو میرے استاد کہنے لگے کہ یہ حضور علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم ہیں کہنے لگے کہ میں تھوڑی دیر تھوڑی ہی دیر لمحہ گزرا تھا کہ مجھے پیاس لگی تو میری نظر حوض کوثر پر پڑی اور وہاں سے آپ خورے آ رہے تھے اور اس طرح دیے جا رہے تھے تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے بھی دے دیں تو وہ بولے نہیں اشارے سے مجھے کہا کہ آج کا یہ پانی ان کی اجازت سے ملے گا اور وہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی اب میں سوچنے لگا کہ میں آپ سے اجازت لوں تو اشارے کو حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا اور اشارے اشارہ دے کر کہ یہ یہ اشارہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے چہرہ اس طرح کر کے میری طرف دیکھا اور اس سے فرمانے لگے کہ انہیں پانی پلا دے اتنی بڑی نعمت ہے حوض کوثر اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جن کٹن حالات میں اس فتنے کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا ہے بن وسائل کے بن ذرائع کے کوئی ہمارے پاس قومی اور کوئی سرکاری اور نوابوں کا فنڈ نہیں تھا اس کام کے لیے اور آج الحمد پوری امت سرخ روح ہے اور قیامت کے دن سرخ روح ہوگی کہ جتنا ابتلا اس کام اس فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کی تکوینیات میں مقدر تھا اس امت کے نوجوان اور علماء اس ابتلا سے گزر کے عقیدہ ختم نبوے کا تحفظ کر گئے قادیانی قانون کے اعتبار سے مسلم ہیں غیر مسلم اللہ اکبر اور اللہ تعالی کی ایک شان کی بریائی دیکھیں حضرت شاہ صاحب جو تھے بس اب آپ جنت میں ایسا خطیب دیکھیں گے واللہ العظیم واللہ العظیم حدیثوں میں آتا ہے کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہیں تو وہی کے نزول کے وقت ایسی آواز ہوتی تھی تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اس سے عمدہ تلاوت میرے کانوں نے نہیں سنی اور ان سے زیادہ خوبصورت آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا اور اتنی گفتگو کرتے تھے کہ اپنی گفتگو میں سامعین کو اس پر تیار کر لیتے تھے جب تک شاہ صاحب زندہ رہے قادیانی دن دناتے رہے ادھر حق کی آواز تھی ادھر کفر کا شور تھا ادھر حق کے جذبات تھے حق والوں کی جماعت تھی ادھر کفر کا شور و ہوگا تھا اور جب حضرت شاہ صاحب چلے گئے قاضی احسان احمد چلے گئے مولانا محمد علی چلے گئے مولانا لال حسین چلے گئے یہ ساری ٹیم کا سفایا ہو گیا تو ہم تو دفتروں میں روتے تھے کہ مناظرہ کون کرے گا واز کون کرے گا تبلیغ کون کرے گا مقابلہ کون کرے گا اس وقت اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا استعمال کیا قدرت کا کیسے استعمال کیا آپ حیران ہوں گے قادیانیوں نے فیصلہ کیا کہ بھٹو کو اقتدار پہ لے آئے لے آئے اس کو ہیلی کاپٹر دیے اس کو ماسٹر دیے اس کو استانیے دی اس کے لیے دفتر قائم کیے اور وہ اوپر آ گیا یہ کاب اس کو اوپر لا رہے تھے کہ اس کو لا کر ہم ملک پہ قابض ہوں گے اور اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک ارادہ کر رکھا تھا کہ تم اس کے لانے کی محنت تو تم کر لو اس سے ہی میں نے تمہیں پٹوانا ہے اس سے ہی میں نے تمہیں پٹوانا اور میں نے ایک اپنے بزرگ سے بات سنی تھی وہ یہ فرماتے تھے کہ اتنی جڑیں اس کی مضبوط ہو گئی ہیں قادیانیوں کی کہ شاید ہی کوئی اتنا طاقتور حکمران آئے جو اتنے تناور درخت کو جڑوں سے کھینچ سکے بھٹو تھا تو جری اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جری تھا جری تھا تو یہ اس پر لے کر آئے تھے اور یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے موسا کی ماں سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ڈال اس کو نیل میں رکھ ٹوکری میں اور ڈال نیل میں اور فرون سے کہا اٹھا اس کو اٹھا اس کو دودھ پلا اس کو اس کے لیے خادمائیں رکھ رکھی خادمائیں ہزارہ بچوں کو مرواتا رہا کہ بنی اسرائیل کا بچہ بالغ نہ ہو جو میری سلطنت کو زوال کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ پھر میری خدائی میری طاقت اور قدرت کیا ہے جو اس بچے کو تیرے محل میں اور تیری گود میں نہ پلوائے تو موسا وہاں جوان ہوئے اور پھر فرون کو رگڑا دیا تو بھٹو کو لائے قادیانی اور بھٹو نے ان کو رگڑا دیا اور اس رگڑے سے اس رگڑے سے اسلام کے ساتھ جو مکس نہیں تھی اس کی کہ کون کیا ہے یہ بالکل نکھر کے سامنے آ گیا کہ قادیانیوں کے دونوں گروپ دجال اور کذاب اور جھوٹے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت وہ, وہ یہاں پر آئین کے اندر اس طرح داخل ہوا کہ اس پوسٹ کا آدمی پہلے عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کرے پھر عہدے کا حلف اٹھائے صاف ہو گیا مسئلہ اب ہے تھوڑا بہت مسئلہ عوام کے اندر ٹھیک اور اگر یورپ ان کے سر پر نہ ہو اور ہماری انتظامیہ ان کا ساتھ نہ دے اور حکمران ساتھ نہ دیں اور وہ آخرت کو ترجیح دے لیں مرنا انہوں نے بھی ہے مرنا ہم نے بھی ہے ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ سارے ہمارے ساتھ جائیں ہمارے ایس پی صاحب جنت میں جائیں تو ہماری جنت چھوٹی ہو جائے گی یا اتنی رہے گی <laughs> ہمارے یہاں چنیوڑ کے اے سی صاحب جنت میں جائیں یہ جتنی پولیس والی ٹیم آئی ہے یہ جنت میں جائے ان کی جنتیں اپنی ہیں تو یہ وہ کام کریں کہ جو ان کو جنت میں لے جائیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو حضور علیہ السلام اللہ تعالی کے ہاں اپنے اپنے امتیوں کی بخشش کی درخواستیں کریں گے ایک تو سب کے لیے کریں گے پوری اولاد آدم کے لیے بھائی دو چار باتیں پھر میں نے اس کو بس کر دینا ہے ایک تو پوری اولاد آدم کے لیے حضور علیہ السلام سفارش کریں گے اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں حضور علیہ السلام کا کتنا اونچا مقام ہے آدم سے لے کر عیسا پیغمبر تک کھڑے ہوں گے اور ایک ہی آرزو کریں گے کہ اور کے متعلق کہنے کی سکت نہیں خود ہم آج اللہ کی خفگی سے بچ جائیں تو شکر کریں اور حضور علیہ السلام کل اولاد آدم کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے اور یہ کہ ان کا حساب لے لے یہ تھوڑی سی تفصیل ہے وہ ذرا کہنے کا وقت نہیں ہے حضور علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ قبول کر لیں گے کہ بہت اچھا بہت اچھا حساب لیتا ہوں پھر آپ چند قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کی ایک نشستگاہ ہوگی اور وہ خاص طور پر آپ کے لیے رکھی گئی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھیں گے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ الہ العالمین یہ اتنا جم غفیر کھڑا ہے کب کس کی باری آئے میرے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت کو بن حساب اور کتاب کے معاف کر دوں گا الہ العالمین آپ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں ان کو جانے کی اجازت دے دے یہاں کھڑے نہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے تو حضور علیہ السلام اس کے بعد چند قدم پیچھے ہٹیں گے نشست پہ بیٹھ جائیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے ہی افسر جنت میں جائیں سارے ہی حکمران جنت میں جائیں یہ کون سا لمبا کام ہے کہ دین کی خدمت کریں ختم نبوت کی خدمت کریں اور مرزائیوں کو رگڑا دیں <laughs> بھئی مرزائیوں کو رگڑا دیں گے تو جائیں گے کفر کا ساتھ نہ دیں دین کا ساتھ دیں تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیسے آئے <laughs> حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ الہ العالمین آپ کا ایک ضابطہ ہے وہ یہ کہ نیکی غالب ہوگی تو جنت میری امت کے کچھ افراد ایسے بھی یہاں کھڑے ہیں کہ نیکی بھی برابر اور گناہ بھی برابر تو مہربانی کیجیے تو گناہ زیادہ نہیں نیکی آدھے سے کم نہیں یہ بھی کھڑے ہیں تو مہربانی کیجیے الہ العالمین ان کو معاف کر دیجیے اجازت دیجیے جنت میں جائیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی یہ سفارش بھی مان لیں گے دعا کرتے جائیں کہ سی سفارش ہے ہم سب کو اس میں لے لیں ہم آئے تو اسی لیے ہیں نا جی اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھیں گے اور اللہ تعالی سے درخواست کریں گے کہ الہ العالمین میں ایک شہر میں میں ایک شہر میں مجھے وفات ہوئی میری وہاں قبر بنی تو میری ایک درخواست ہے کہ جہاں مجھے اتنا اعزاز بخشا ہے میرے شہریوں کو بخش دے گویا کہ اہل مدینہ کی سفارش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا تو اللہ میاں کے ہاں تو کمی تو ہے ہی نہیں کسی چیز کی اس کے بعد آپ چند قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے پھر حضور علیہ السلام اٹھیں گے اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جذبات ترہم اور امت کے شفقت کے جذبات جوش مارتے جائیں گے درخواست کرتے جائیں گے حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ الہ العالمین جو مدینہ کے رہائشی تھے وہیں کے رہنے والے تھے وہ تو تھے ہی تھے میری موت کے بعد میری موت کے بعد سال ہاں سال تک مجھ پر ایمان لانے والے دین پر ایمان لانے والے وہ کل روئے زمین سے سفر کر کے ترک مکان کر کے وہ سکونت اختیار کی تھی انہوں نے میرے شہر کی میرے قرب کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے الہ العالمین جتنے انسان ترک سکونت کر کے مدینہ منورہ آ کے رہے میں امید کرتا ہوں کہ الہی ان کو بھی معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے انہیں بھی معاف کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو اجازت دیں گے کہ اب آپ شفاعت عامہ فرمائیں شفاعت عامہ فرمائیں اس سفارش کا تعلق تو ہوگا میدان محشر سے یہ میں نے میدان محشر کے متعلق ہوگی ادھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو جو حساب کتاب کی زد میں آ چکے ہوں گے اور جنت سے ہٹ کر ان کے لیے دوزہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا پھر ایک شفاعت عامہ حضور علیہ السلام اپنے گن گار امت کے لیے کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے تو بچاتے ہیں اس سے پہلے پہلے ہی معاف دیں میرے محترم دوستو جس جذبے سے آپ آئے ہیں جس شوق سے آئے ہیں جس نیت سے آئے ہیں اور جتنا کام کرتے رہے ہیں اس میں تو کمی بالکل نہ کریں اور جتنا نئی نئی باتیں سیکھ کر جائیں اس کو اپنی زندگی کے اعمال میں اضافہ کریں فتنوں کے خلاف کام کرنا اور مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنا اور دین کو بچانا یہ یہ جو زوال کا وقت ہے اس وقت اس میں تمام اعمال سے بڑھ کر قرب الہی کا یہ ذریعہ ہے اور اس وقت یہ جہاد ہے اب جہاز سے بخار بھی ہوتا ہے ہمیں نہیں ہوتا انشاءاللہ ہمیں نہیں ہوتا انشاءاللہ ہمارا اس سے بخار اترتا ہے بعضوں کو چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بخار کو بھی اتار دے وہ آخر داوان الحمد للہ رب العالم